نبیوں والی امت رہی لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے احکام کو توڑا تو اس کے نتیجے میں نبیوں والی امت ہونے کے باوجود ہم نے ان کی گرفت کی ان کو پکڑ لیا تمہارے اوپر بھی یعنی اس امت پر بھی سرکار کے امتی ہونے کے ناطے سے بہت بڑے احسانات ہیں اللہ کے اگر تم ان احسانات کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کی طرف سے انعام دیے جائیں گے اور بٹ درمی کرو گے تو اس کے نتیجے میں ایسی پکڑ آ سکتی ہے جیسے کہ پہلی قوموں کی آئی ہے ایک واقعہ تو ہٹ درمی کا گزشتہ بیان ہوا تھا کہ کسی نے یہ کہہ دیا تھا فرعون سے کہ تیرے تاج و تخت کو پلٹنے والا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا تو تقریباً نوے ہزار لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالے فرعون نے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے واسطے سے ان کو مصر کے ظالموں سے اور آل فرعون سے نجات دے کر سمندر سے پار کرا دیا سمندر سے پار ہو جانے کے بعد بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو مصر میں رہے اور زیادہ تر لوگ وادی تین میں جو مصر اور شام کے بیچ میں واقع ہے دس میل کے رقبے کے اندر ہے اس میں چالیس سالوں تک ان کا قیام رہا اور تین کو تی اس لیے کہتے ہیں کہ تین کے معنی حیرانی اور پریشانی کا علامہ یہ ان کے لیے حیرانی اور پریشانی کا ہی علاقہ رہا اب جب سکون ہو گیا اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موس علیہ سلاد والسلام کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ اب ہمیں کوئی ضابطۂ حیات لا کر دیجیے کوئی قانون شرعی لا کے دیجیے کوئی کتاب لا کے دیجیے تاکہ ہم اس کتاب پر اور اس شرعی ضابطے پر اپنی زندگی گزاریں وہ مضبوط قاعدہ جو ہو وہ ہمارے لیے ضابطہ بنے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں مسلم سلاۃسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالی نے وہ دور پر بلا لیا ویسے بھی دوسری زبان میں تور کے معنی بلند پہاڑ کے آتے ہیں موسا علیہ السلام والسلام نے یہاں نیچے پہاڑ پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام والسلام کو ذمہ دار بنایا علاقے کا اور ان کی دینی نگرانی کرنے کا بھی انہیں ذمہ دار بنایا چلے گئے جانے کے بعد یہاں بنی اسرائیل میں چکچک ہونے لگی چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک شخص تھا سامری وہ پیدا ہوا یہ پہلے سے شرپسند تھا اور چاہتا تھا کہ میں قوم کا لیڈر بن جاؤں کچھ لوگوں کو لیڈری کا شوق ہوتا ہے کہ میں کسی طرح بڑا بن جاؤں لیکن بڑا بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کارنامے انجام دینے پڑتے ہیں تو اس نے جتنے بنی اسرائیلی تھے ان سے کہا کہ جب تم آل فرعون کے پاس سے آئے تو تم نے ان سے زیورات مانگے تھے کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں زیورات جو ہے ہمیں ادھار دے دیجیے تاریخ ہو کر دے دیں گے اور ان کی خواتین کام کرتی تھی ان کے گھر میں تو بھروسہ کرتے تھے اعتماد کے بھائی برسوں سے کام کرتے ہیں کہاں بھاگ جائیں گے جا جا کے کہاں جائیں گے تو ان کو اپنے زیورات دے دیے اب صبح میں یہ لوگ تو سمندر سے پار ہو گئے زیورات بھی سب لے کر کے آ گئے اور وہ پھر تو غرق ہو گئے تو زیورات کا پوچھنے والا بھی کوئی رہا نہیں انہوں نے وہ سب ہڑپ کر لیے سامیری جو تھا اس نے کہا تم خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے رب کے معاملے میں پڑے ہو میں تم کو ایک چیز دیتا ہوں میرے پاس ایسا ایک کارنامہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تم قائل ہو جاؤ اس نے اس زیورات جو ہیں ان کو ملایا اور اس کو سیال مادہ بنایا کچھ جانتا ہوگا اس لائن کا کام اور یہ زیورات بڑی تعداد میں تھے سونا چاندی کے ان کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور یہ بچڑا جو ہے اس کے منہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام وسلام کے سواری کی پیروں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دی اب یہ سامری ہے کون جس زمانے میں نوینا بچوں کو قتل کرتا تھا فرعون اس زمانے میں ایک طرف حضرت موسا علیہ السلام وسلام پیدا ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا اور بتایا کہ قاتلوں کے بیچ میں بھی میں جس کی چاہوں وہ حفاظت کر سکتا ہوں نوے ہزار بچوں کو قتل کرنے والا فرعون حضرت بوسا علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر سکا پیار کرنے پر مجبور ہو گیا نہایت حسین چہرہ اور بڑے خوبصورت تھے اور گھر والی نے کہا کہ تمہارے تو بچے ہوتے نہیں اب یہ ایک بچہ سویمنگ پول کے اندر آیا ہے اللہ نے غیب سے کیا ہے لہذا اس کی پرورش کی جائے خبردار جو تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی حالانکہ وزیروں نے کہا تھا کہ شاید یہ بچہ وہ ہو سکتا ہے لیکن بیوی سے لوگ ڈر جاتے ہیں اچھے لوگ جو ہیں وہ بیوی سے ڈر جاتے ہیں اس وجہ سے بیوی کی بات مان کر حضرت موس علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس زمانے میں سامری پیدا ہوا تھا سامری پیدا ہوا تو والدین نے کہا کہ یہ تو ابھی فرعون کے آرمی کے لوگ آئیں گے اور مخبر جا کے خبر دے دیں گے مخبروں کی بھی کمی نہیں اور مخبر اپنے ہی لوگ ہیں غیر تو ہے نہیں اس لیے ابھی آ جائے گا کوئی نہ کوئی اس کو قتل کرنے والا ماں نے کہا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو قتل کریں گے کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے تو ایک کام کرتے ہیں سامنے جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ میں غار ہے غار کے اندر یہ بچے کو رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے پتھر لگا دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں پھر یہ اپنی موت مر جائے گا ہم لوگ دیکھیں گے نہیں اور ہمارا دل دکھے گا نہیں تو پہاڑ میں لے جا کے رکھ دیا اوپر سے پتھر لگا کر سمٹ لگا کر بند کر دیا پیک کر دیا اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھ لیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جب ایک بندہ اور ایک بچہ مرنے کو رکھ دیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو حیات دیں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں زندگیاں اور موت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں تو جاؤ اس کی خبر کی نہیں کرو اس کی حفاظت کرو اس کو بڑا کرو حضرت جبری علیہ سلاۃ والسلام ایک کوروے کے اوپر دودھ لاتے تھے دوسرے کے اوپر شہد لاتے تھے اور دونوں چٹاتے تھے ایک دن میں یہ بچہ اتنا بڑا ہوتا تھا جتنا کہ ایک سال میں بچہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ جوان ہو گیا بڑے ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام کی پرورش اور تربیت ان کے انگلیوں سے دودھ پیا اور شہد کھایا لیکن اس کے باوجود جو ہے ہدایت نہیں ملی عالم یہ رہا کہ کفر اور شیو کی بنیاد ڈالی یہ بھی اللہ کا نظام اور فرعون کے یہاں جو پہلے نمبر کا مشرق تھا اور بلکہ خدائی کا دعوے دار تھا اس کے یہاں حضرت موسا علیہ السلام کو پالا تو انہوں نے توحید کا سبب دنیا کو پڑھایا پلے تھے کفر میں اور دعوت توحید کی تھی اور وہ مواقع کی گود میں پلا اور شیر کی دعوت دی کون کیا کام کرے گا سب اللہ کو معلوم ہے اب وہ چونکہ جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے رہے تھے تو وہ واقف تھا ان کی شخصیت اس لیے ان کی ٹاپوں کے نیچے کی مٹی میں کیا تاثیر ہے یہ معلوم ہے جیسے حضرت خضر جس کو ہم لوگ خضر کہتے ہیں مسائل میں جب آ جاتے ہیں ہم لوگ تو ہماری کچھ بوڑھیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ندی میں خواجہ فضر کی ناؤ چھوڑو یہ ناؤ جو ہے کنارے لگے گی تو تمہارا بیڑا بھی خدا پار کر دے گا لیکن میں نے دیکھا کنارے پر بچے خواجہ فضر کی ناؤ کو پار نہیں ہونے دیتے اس میں جتنا کھانے کا سامان ڈالا وہ چٹ کر جاتے اور توڑ تاڑ کے کشتی پھینک دیتے وہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ ناؤ چھوڑ کے جائے اور کب ان میں سے کھیر ہم کھا جائیں حضرت خزر کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ سمندروں میں رہتے ہیں ندیوں میں رہتے ہیں اور خواجہ خزر ہیں کون علماء نے لکھا کہ رجال غیب میں سے ہیں اور قاضی ثناء اللہ اللہ صاحب پانی پتی علیہ نے لکھا کہ اصل تو اموات میں ہے لیکن اپنے پاس تکمینی کام اللہ تعالیٰ جب ان سے لینا چاہتے ہیں تو ان کو حیات دیتے ہیں مختلف زمانوں میں ان کو دیکھا گیا ہے اور ان کا وجود رہا ہے خزیر جو ہے وہ ہریالی اور سبزی کو کہتے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے انت دنیا فل وتن یہ دنیا جو ہے وہ میٹھی بھی ہے اور سر سبز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں آزمانا چاہتے ہیں دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حلوتن کے معنی میٹھا میٹھے سے آدمی کو فطری طور پر لگا ہوتا ہے بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو لیکن وہ میٹھے سے اس کو ایک تعلق اور محبت ہوتی ہے اور سرکار کو میٹھا پسند ہے رسول اللہ وسلم یحب الحلوہ والعسل رواہ البخاری حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے کہ سرکار میٹھی چیز پسند فرما دے اور شہد بھی پسند فرما تھے شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے سرکار نے پڑھنا ہے کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے یہ حسر نہیں ہے لیکن ایک موقع پر تین چیزوں کا خاص تذکرہ فرمایا تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی اس میں پہلی چیز شربت و حسل شہد کے شربت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے شہد جو ہے مزاج کے اعتبار سے گرم بھی ہے خشک بھی ہے اس بنا پر تھوڑے کنسی وغیرہ اس پر شہد لگانے سے وہ پھٹ جائے گا جلدی زخم بھر جائے گا اس لیے جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو چونا اور شہد کا لیپ لگاتے ہیں کیونکہ شہد سے ہڈیوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ جلدی جڑ جاتی ہیں شہد میں بہت سی بیماریوں کی دوا ہے لیکن اس کو حساب سے پیا جائے ایک صاحب نے یہ پڑھ لیا تھا وہ ایک کلو شہد لائے اور آپ دیکھا کرتا ہوں صبح شام صبح شام صبح شام تین دن میں وہ ایک کلو شہد ختم کر دیا اب کوڑے نکل آئے ان کو کیونکہ گرم مزاج ہے شہد حکیم کے پاس گئے حکیم نے علاج کیا ان کو پوچھا تم نے کیا کھایا ہے ایسا کہ اتنی گرمی نکل آئی بوڑھے ہو گئے فرمایا کہ میں نے شہد پیا ہے شہد میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کتنا شہد پیا ایک کلو کتنے دن میں پیا کہا تین دن میں حکیم صاحب یہ سمجھ میں نہیں آئی جبکہ قرآن شریف میں ہے کہ شفا للناس لوگوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر پھر مجھے یہ سب تھوڑے کیوں ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ شفا لی بھینس نہیں کہا ہے شفا للناس کہا ہے تو انسانوں کی طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے تو ایک بات تو یہ فرمائی کے سلیم ہمارے حضرت مولانا سید اسعد مدنی اللہ تعالی شوگر کے مریض تھے لیکن اس صبح میں روزانہ ایک بڑا چمچ بھر کر شہاد کی لوگوں نے کہا حضرت شہد میں بہت شوگر ہوتا ہے اگر کس نے کہا تو کہا ڈاکٹر کہتے ہیں تو کہا تیرا ڈاکٹر اس میں بیماری اور شوگر بتاتا ہے میرا ڈاکٹر اس میں شفا بتاتا ہے آپ کا ڈاکٹر کون ہے فرمے اللہ ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر شفا لینا لوگوں کے لیے شفا رکھی اللہ تو تین چیزوں میں ہے ان میں سے ایک ہے شربت و عسلم دوسرا ہے شور کا تو مہ جمین پچنا لگانا مختلف بیماریوں میں فاسد خون کو نکالنے کے لیے حجامہ جس کو کپنگ کہتے ہیں انگریزی کے اندر وہ رکھا جاتا لگایا جاتا ہے یہ انگریزی ملکوں میں بھی کپنگ کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ کپنگ کا دو سو ڈالر لیتے ہیں کافی مہنگا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی سرکار نے مختلف موقع پر بچنا لگوایا ہے نمبر تین لوقیت مین النار آنکھ کے ذریعے سے داغ لگانا جیسے موجودہ زمانے میں طرح طرح کے کاٹ کوٹ اور آپریشن کرتے ہیں حضور نے علاج کو اگر سے اس میں کوئی اور راستہ نہ رہے تو اس سے علاج کرنے کو شفا فرمایا ہے جیسے ہمارے یہاں جس کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کو شارٹ دیتے ہیں یہ آگ دینا ہوا اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو مرولی کے اسپتال میں داخل کیا جائے اور اس کو شارٹ لگائے جائیں تو اس طرح سے بھی علاج کرتے ہیں خیر تو میٹھی چیز پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمائی ہے ایک حد تک اور لمٹ کے ساتھ کھائی جائے تو کوئی حرض نہیں تو میٹھی چیز سے انسان کو فطری طور پر مناسبت ہے اور دوسری چیز ہریالہ پن تک گرینری جو ہوتی ہے تو آدمی وہاں جانا پسند کرتا ہے لوگ گارڈن میں جاتے ہیں گھومنے کی جگہوں میں جہاں گرینری زیادہ ہو وہاں گھومنا پسند کرتے ہیں فطرت ہے انسان کی تو حضرت خزیر کو خزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں تو سبزہ پیدا ہو جاتا ہے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم ہریالی پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں اور تو خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت خضر کا یہ خوبی اور یہ کمائی ہے کہ وہ جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہاں گھاس اور سبزہ فوری طور پر اس لیے خزیر کہا خیر تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے جس سے جس طرح سے کام لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں اب اس نے جو دیکھا تھا اس کے اعتبار سے حضرت جبریل علیہ سلاد والسلام کے ٹاپوں والی مٹی ڈال دی بچڑے کے منہ میں اور بچڑا آ گیا حرکت میں اور جسم نے تو حرکت نہیں کی اس کے لیکن اس کے منہ میں سے آواز شروع ہو گئی لوگ بہت متاثر ہو گئے کہ یہ تو بول رہا ہے لیکن اس کے بولنے سے خدائی تھوڑی آتی لیکن لوگ فوراً قائل ہو گئے کہتے ہیں لوگ چمتکار کے سامنے نمسکار شروع کر دیتے اب سمجھایا سامری نے کہا حضرت موسا علیہ السلام خالی اتنی دور گئے تھے یہ عبادت کرنی تم تو عبادت کے لیے ان کو بھیجے وہاں کی عبادتوں کے طریقے تمہارے لیے لیا ہے اس کی عبادت کیا کرو یہ مو کرے گا تم اس کے سامنے ججے کرتے رہو تو بھائی اس سے کیا ہوگا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا لیکن ان کو یہ اچھا لگا انہوں نے بچڑے کے پھیرے پھیرنا شروع کیا اور اس کے سامنے لنڈوڑ شروع کر دیا ادھر حضرت موسا علیہ السلام وسلام کا احتکام پڑ گیا تیس دن روزوں کے ساتھ احتکاب کیا تھا اللہ نے میاد کو بڑھا کر چالیس دن کر دیا اس کی بھی تفصیل ہے چالیس دن کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کو ہفتالہ شاہ نے ٹین کمانڈمنٹس والی کتاب دی دس احکامی ضابطے اور اصول جو ہیں وہ زبرجست کی تختیوں کے اندر شاندار طریقے پر لکھے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے پہاڑ پر سے اترے ہیں اتنی سب تختیاں سینے سے لگائے ہوئے ہیں وزنی ہیں اور لے کے اترے اور جب نیچے آئے تو نیچے کا منظر کچھ اور دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بھینسے کے پاس بیٹھے ہیں اور جو بھجن کیرتن میں لگے ہیں گھر گئے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ یہ بچڑا پرستی کر رہے ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کو معبود بنانا چھوڑ دیا اور آپ گئے تھے کہ ان کو اللہ کا بندہ بنائیے بچڑوں کے بندے بن ہیں ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تو سچے طالبین ہیں اللہ تعالیٰ کی سچی رہنمائی کرتے جو ڈھیلے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں گنگا میں گئے تو گنگا رام بن گئے جمنا میں گئے تو جمنا رام بن گئے یہ ایسا نہیں زاہدہ تصویر میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا مسلمان کی طرف ہو یا برہمن کی طرف اپنے آپ کو ایک دین کے اوپر ایک طریقے کے اوپر رکھنا ہمیشہ جمے رہنا ہمارے مشائق اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ اور ان کی زندگی دیکھو جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا وفات بھی وہاں تک ایک عقیدہ ایک دین ایک طریقہ ایک نہج پر اپنے آپ کو اٹھا دیا جب آپ نے ایک چیز کو سچ سمجھ لیا ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے اور دوسری چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت کیا ہے اب یہ ایسے ایرے خیرے اور نتھو خیرے جو ہیں وہ مختلف آتے ہی رہیں گے اور اپنے اپنے شعبت اور اپنے اپنے کرش میں دکھاتے رہیں گے لیکن ان کی باتوں میں نہ آنا جو لوگ اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلتے ہیں جن کے سامنے شریعت مقدسہ کے ضابطے ہوتے ہیں وہ ایسے شوبدہ بازیوں میں نہیں آتے وہ جمے ہوئے عقیدے کے جماؤں کی محنت کیوں کی ہے سرکار نے اسی لیے کہ ایسے حالات آئے درجال سے کیوں آگاہ کیا تو بہت بڑا شعبد باز ہوگا کہیں تم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھو اس لیے پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تاکہ اس کے آنے پر پہلے سے علامتیں معلوم ہو تو علامتوں کے معلوم ہونے سے پتہ چل جائے کہ یہ دجال ہے اور ہمیں دین پر جمے رہنا یہ غلط ہے چاہے کتنے بھی شعبہ دے دینا اس لیے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سمندر پر چلنا شروع کر دے تو وہ خس باشد خسو ہاشا اور کچرا پانی کے اوپر تیرتا ہی رہتا ہے تو اگر کوئی پانی کے اوپر چلنا شروع کرے تو کچرے کی حیثیت ہوگی اس کی کچرا بھی چلتا ہے پانی پر کمل نہیں ہوگا اور اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے ہوا میں مکھیاں بھی اڑتی ہیں مکھیوں کے برابر ہو گئے تو اگر دین نہیں ہے سنتیں نہیں ہیں زندگی میں اللہ اللہ کے رسول کے احکام نہیں ہیں تو ہوا میں اڑنا اور سمندر پہ چلنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ خسے باشد یا مدد ہے باشد اس کے بجائے آدمی کو اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کچھ کام کا بننا چاہیے کسے باشد تاکہ کچھ کام کا بن جائے تو اصل چیز جو ہے وہ اہل اللہ کی استقامت ہوتی ہے وہ کیسے جمے ہوئے ہوتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ دس سال کے بعد ایک پوری جانے لگا کہاں جا رہے ہو تو کہا آپ کے یہاں تو کچھ دیکھا نہیں اس بنا پر جا رہا ہوں اچھا آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے تو کہا سنا ہے کہ بزرگوں کے یہاں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں آپ کے یہاں تو کوئی کرامت ظاہر ہوتے ہوئے میں نے دیکھی نہیں ظاہری بات ہے کہ میں تو آیا تھا کہ کچھ کرامتیں دیکھ کر آپ کا قائم ہو جاؤں گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچانک کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم تعلق ہو جاتے ہیں پھر اگر کچھ ذرا کی گڑبڑ دیکھ لیتے ہیں تو اتنے ہی برجن ہو جاتے ہیں تعریف کرنے پر آئے تھے کہ بہ ہارا بہ ہارا اور بگڑنے پر آئے تھے کہ مارا مارا گیر مکم گیر جب کسی کو مان لیا کہ بھائی ان کو ہم نے مقتدا مانا تو مقتدا ماننے سے پہلے شرائط بیان کی ہیں کہ کسی کو مقتدا مانو تو اس کی خلوت اور جلوت پر اطمینان ہو جائے پھر اس کو مانو نا ورنہ یہ ڈاما ڈول اب مانا کب مانا کل مانا آج نہیں مانا صبح کچھ شام کچھ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس سے کچھ فیض نہیں ملتا جنید بغدادی رحمت اللہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ دس سال تم رہے تم نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا کہاں یہ حضرت عجیب بات رہی کہ سنت کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی پر میں سب سے بڑی کرامت تو زندگی میں اور انسان کے لیے اور مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہو اور شریعت پر مکمل جو ہے اس کی ابتدا ہو اور پیروی ہو اور اس کے پیچھے وہ چل رہا ہو یہ تین یہ سب سے بڑی کرامت الاستقامت و فوق الکرامت دین پر جمے رہنا اور ایک ہی نہج پر اپنے آپ کو رکھنا سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے ورنہ اللہ والے کرامتوں کے پیچھے نہیں رہتے اتنے عبد اللہ ایسے رہے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہے وجہ وجہ ان کی اتباع سنت اور ان کی دین کے اوپر استفامت رہے حضرت ہارون پر غصے ہوئے کہ میں کیا تم نے ان کو روکا نہیں پر میں ہمیں اکیلا کیسے روکتا یہ پوری جمعیت ایک طرف ہو گئی بلکہ میں سمجھانے گیا تو مجھے مار ڈالنے کی انہوں نے دھمکی دے دی تو میں رو خوش ہو گیا میں اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں رو خوش ہو گیا انہوں نے کہا تو باہر نکلے گا تو سامری نے کہا اس کو قتل کر ڈالو جبکہ یہ دین اور دینی پر چلانے کا ذمہ دار بنا کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ کو لیکن ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ روپوش ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام کو اتنا غصہ آ گیا ان کی شرک اور ہوں اور توحید کا دائی ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے مجھے توحید کے احکام لینے کے لیے بھیجا اور خود یہاں بیٹھ کر پرستی میں مبتلا ہو گئے اور یہ بھی بھول گئے کہ کتنے معجزات یہ میرے حقانیت اور سزا کر کے دیکھ چکے ہیں پھر انہوں نے ایسا کیا ایسی طرف کون ہیں یہ یہودی ایسے بدتینت ہیں یہ لوگ تختیاں بہت زور سے رکھی کریک ہو گئی حضرت موسال علیہ والسلام کو اتنا غصہ ہے بھائی پر اتنا غصہ ہے کہ ڈاڑی پکڑ کر گھر سے باہر کھینچ کر لائے ریکویسٹ کیا کہ پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی اور آپ آئے اور آپ جو ہے گاڑی پکڑ کر مجھے گھر سے باہر لا کر رسوا کر رہے ہیں سب دشمنوں کے سامنے میری مذاق ہو جائے گی ہنسی حسارت ہو جائے گی مت کیجیے ایسا میں مجبور تھا میں بہت زیادہ بے بس تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے ان کو روکا یہ نہیں مانے تو میں کیا کر سکتا تھا اکیلا یہ پوری جمعیت ساڑھے چھ لاکھ کی ان کے مقابلے میں میں کیا کرتا لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت ہارون کی بات کو مانا تھا انہوں نے بت پرستی اور بچڑا پرستی نہیں کی تھی اور بہت سے لوگوں کو روکا بھی تھا جو رشتہ دار جا رہے تھے کہ مت جاؤ اور ورنہ حضرت علیہ السلام آئیں گے کیا ہوگا تمہارا لیکن اپنے عاقبت سے اور اپنے انجام سے بالکل بے نیاز ہو کر وہ یہ غلط کام کے اندر شیطان نے ان کو لگا دیا اب آگے اس کا انجام کیا ہوا قرآن کریم نے وہ انجام جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور اس کو کہا کہ یہ بھی غنیمت سمجھو کہ یہ انجام آیا ورنہ انجام تو یہ ہونا چاہیے کہ پوری قوم کے اوپر بجلی گرا کر ختم کر دینا چاہیے کیونکہ بڑی تعداد کے نافرمانوں کو اللہ باقی نہیں رکھتے جو نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے معجزات دیکھنے کے بعد نبی کو درخواست توحید کرنے کے بعد کہ جاؤ اور توحید کے احکام لاؤ اور احکام لا کے ہم کو دو کہ ہماری زندگی ہماری نہج پر آ جائے صحیح طریقے پر آ جائے ایسے وقت میں اور ایسی قوم وہ بس نبی کی پشت ہوتے ہی اپنے عقیدے سے گھوم جائے ایسی ہر دھرم قوم کی انجام بڑے خطرناک اللہ کے یہاں ہیں لیکن چونکہ ابھی حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام موجود ہیں اس لیے اللہ نے معاملے کو ہلکا کر لیا اور یہ ساڑھے چھ لاکھ میں سے جنہوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا ان کو سزا ملی وہ سزا کا آئندہ جو ہے وہ تذکرہ ہو ہمارے ایک تھے جنوب افریقہ میں رہتے تھے اور وہ اکثر یہاں تشریف لاتے تھے اور ہمارے یہاں تفصیل میں بھی جب یہاں موجود رہتے تھے تو تفصیل میں بھی تشریف لاتے تھے حافظ عبد الرشید ملک صاحب یہ اچانک جو ہے یہاں سے تشریف لے گئے ابھی چند ہفتے پہلے تشریف لائے تھے ہماری اس مسجد میں ایک عرصہ دراز تک انہوں نے تراویری سنائی اور میرے والد صاحب کی موجودگی میں سنائی اور وہ یہاں سے افریقہ گئے پانچ گھنٹے کے اندر بیمار ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے اور کسی خاتون کا آپریشن ہے ان کے لیے دعا فرمائے شفا عطا فرمائے کسی اور خاتون کا آپریشن ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے ہمارے مولانا حسن اور حسین کے نانا جان ان کا آج انتقال ہو گیا جمعہ کا مبارک دن ملا کوئی پچاسی سال کی عمر تھی اور صبح صبح اٹھے تھے اور اچانک طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بے انتہا تمام کی مرمومی کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرمائے اور پسماندگان رشتہ داران جتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے اللہ صلی اللہ سید محمد آل سیدنا محمد وسلم آتنا حسنا الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتنیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے اور فضل کے فیصلے فرما پوری امت کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اپنی رضا دائنی عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جن کے آپریشن ہیں مختلف چیزوں کے اللہ ان تمام آپریشنوں کو کامیاب فرما اے اللہ جو قانونی چارہ جوئیوں میں مبتلا ہیں اللہ باعزت ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما اور اے العالمین کچھ لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اللہ تمام کی جو جو بیماریاں ہوں تمام سے شفا دائمہ نصیب فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آ کے وہ کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما تو آئیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما کا ایک اعلان یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر مغرب کے بعد ساتھی تشریف لاتے ہیں اور کھانا ہوتا ہے تو کھانے کے بعد کا وقت ضائع نہ کریں اس لیے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اسلام کی غرض سے اس لیے جب کھانے سے فارغ ہو جائیں مغرب کے بعد جلدی تو فوری طور پر مسجد کی آبادی کی فکر کریں اور وہ یہ ہے کہ اپنے ذکر میں اور اپنی تلاوت میں لگ جائیں ایک ماحول پیدا کریں ایک اچھا ماحول مسجد کے اندر پیدا ہو جائے اللہ اللہ والا اور آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی حل ہو اس لیے عشاء کا سپورٹ جو ہے اس عبادت میں دعاؤں میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں جو ہے وہ لگے رہے دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مراقبہ وغیرہ کے اندر بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بڑوں کا کام ہے ان کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ تشریف لائیں اور فائدہ اٹھائیں لیکن اس کے باوجود جو بچے آتے ہیں ہم منع تو نہیں کرتے کہ نہ آئیں لیکن جو بڑے ہیں ان کو سنبھالے کے بیچ میں خام و خواہ چیز پگار نہ کریں وہ جو حالت کیفیت ہے وہ تو جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور وجد کی کیفیت جن پر تاری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس لیے یہ بچے بیچ میں خام و خواہ کے لیے شور بکور جو مچاتے ہیں تو ان کو روکا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے اور باقی حضرات پوری توجہ کے ساتھ عناوت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں رجوع اللہ کریں یہی اصل میں مراقبے کا مقصد ہے کہ اللہ کا دھیان جو ہے وہ نصیب ہو سر کو اٹھانا لا میں الہا میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو نیچے ہے وہاں ضرب لگانا الہ اللہ اس طرح سے ذکر کا سلسلہ شروع ہوگا اور روزانہ دو سو مرتبہ جن حضرات کو اجازت ہے جہری ذکر کی وہ اس طرح سے کریں گے ذکر ایسی جگہ کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو ڈسٹرب اور تکلیف نہ ہو اور دوسرا استغفار ہے اب من اللہ ضمبی ہوا تو یہ دو سو مرتبہ چوبیس گھنٹے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں تمام کر لیا جائے اگر کسی نے وقت پایا اور اس نے سب ازکار ایک ہی مرتبہ میں کر لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وقت نہ ملے تو تھوڑا تھوڑا بھی لیکن بیٹھ کر اور توجہ کے ساتھ کبھی چلتے پھرتے آدمی ذکر کرتا ہے منع تو نہیں ہے لیکن اس میں توجہ نہیں رہتی دھیان نہیں رہتا ذکر جو ہے پورے دھیان سے کرنا چاہیے اس کے معنی پر غور کر کے اللہ کی عظمتوں کا استحصار کر کے لا الہ الا اللہ کا ذکر پھر تیسری چیز اللہ کے بعد سب سے بڑا کرم اور احسان سرکار کا ہے تو درود پاک اللہ صلی علی محمد وعلا آل سیدنا محمد و باری وسلم کارڈ کے اندر درود پاک آسان لکھے بھی ہیں تو وہ درود پڑھیں چوبیس گھنٹے میں دو سو مرتبہ تلاوت قرآن کریم جو ہیں وہ پاؤ پارا غیر حافظ اور حافظ جو ہیں وہ ایک پارا کم سے کم روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں اور مراقبہ پوری پابندی کے ساتھ کیا جائے اور یہ مراقبہ جو ہے اللہ کے دھیان اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام اس کا نتیجہ گناہوں سے بچاؤ کی شکل میں ہوگا اور اسی طرح سے نیکیوں کی طرف رجحان ہوگا رجوع اللہ کے لیے یہ اہم ہے لیکن اس کا فائدہ پابندی سے کیا جائے تو ظاہر ہو جائے ایک دن کیا دس دن چھوڑ دیا پھر ایک دن کیا دس دن چھوڑ دیا ڈاکٹر اگر دوائی دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پابندی سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک دن دوا پی لیں آپ اور پانچ دن چھوڑیں اور چھٹے دن دوائی پیئیں تو بیماری کا اظارہ نہیں ہو سکتا ہے شافی تو اللہ ہے لیکن اسباب کے طور پر اگر دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ صورت حال اختیار کرنی پڑتی تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں یار رہے یار تم میرا میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے میں بیزار رہوں خوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں ہر دم ذکر و فکر میرے مست رہوں سرشار رہوں اب تو بس میرا تر مرتے زورا ہے Hey, love, love, hey, love, love, hey, love, love, hey, ذکر مشغول مشغول مشغول شو شو شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے کا سیدھا اللہ کی یاد دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحظ میں جا بنانی ہے وایا رات وسال دنیا میں پلے کھوئی گئی تیری کیسی نادانی <laughs> رسوایا دل بدل دے سیات میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے گناہ گاری میں کب تک سے تار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أدنا في في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب النار القبر الحشر القصر الدين يوم القيامة مع الأبرار ربنا ربنا لا قلوبنا بعد إنك أنت اغفر لنا أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم احفظنا بالاسلام قائما اللهم احفظنا بالاسلام قائدا اللهم احفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عوره وذنب وخطيئه یا مقلب القلوب سب قلوبنا على دینی یا مصرف القلوب سب قلوبنا الى طاعتک حسبنا اللہ لمن حسل علينا حسبنا الله لمن علینا بالسوء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کوتاہیوں سے در بدر کرنا اپنا فضل اور کرم شامل حال کرنا اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے کرنا ہمارے دل کے بگاڑ دور کرنا اللہ ہمارے ظاہر اور باطش کی اسلام اے اللہ ہمیں شریعت کا تابل شعر بنا دے اللہ فرما بردار بڑھا دے اللہ کے میرے کام پر پوری طرح عامل بنا دے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے اللہ دل کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے کام پر نازم بنا دے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا دے اللہ اپنے دھیان والی زندگی نصیب فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا پیار اور محبت ادا فرما اے اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف اللہ نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر دے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اللہ گناہوں کے سمندر میں رکھے اور ڈوبے ہوئے ہیں تیرے فضل کے بغیر اللہ آ نہیں کرتے اللہ کرم کی جیت دے دے امت کے ایک ایک فرد کی بس فرما دے پوری امت کی مقصد کے فیصلے فرما دے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ادا فرما دے اللہ ہماری گناہوں پر ہم کو درگزر کی کی الگ چلا دے ہماری حقاعت سیاحت کو اللہ حسنات سے مبدل کروا دے کا عشق پیدا فرما کروا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت عطا فرما دے اللہ کی رضا دائنی عطا فرما دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جانا میں اپنا بندہ بنا دے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ جو بیمار میں انہیں شفا کا فرما دے جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا آنا جس نسبت سے ہوا ہے اللہ جس وقت سے کامیابی ادا فرما دے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دے دلوں کو جاری فرما دے سلسلے کے فیوز اور برکات سے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اللہ سلسلے کے فیوز اور برکات سے ہر ایک کو نواز دے اللہ دور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے مشاعر کے بیج اور برکات فرما دے اللہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور دے ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور فرما دے اے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرض کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل فیض دور رحمتی کا یا دے